حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی نماز میں آپ کا رکوع اور سجدہ اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قیام اور دو سجدوں کے درمیان جلسہ یعنی بیٹھنا تقریباً برابر ہوتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو انچاس